محمد بن فضیل نے بیان کیا ان سے اولا بن مصیب نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مبارک ہو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شجرہ درخت کے نیچے بیعت کی انہوں نے کہا بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا کام کیے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستر